الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی شاللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے مدنی منو اور مدنی منو سلسلہ مدنی قاعدہ میں خوش آمدید آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مرحلے لے کر آئے ہیں مگر نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں اور یہ کون سا حرف روشن ہوا ہے فا گیا اور روشن بھی ہو گیا ہے فیضان مدینہ جی ہاں اور فا سے آتا ہے فیضان مدینہ فا سے یعنی چھوٹا سا گول بنائی بنائیے اور پھر باقی لکھی رکھیے اور اس کے سر پر ایک آپ بتا سکتے ہیں کہ اس گنبد شریف میں کتنے رنگ ہیں خیال نیلا سفید اور کالا کاارے مدینہ کراچی پاکستان میں ہمارے سیلان مدینہ میں ہر جمعرات کو سننا تو بڑا اجتماع بھی ہوتا ہے اور سیلان مدینہ میں ہر ہفتے کو نماز عشاء کے بعد طریقت امیر آئے سننا دامد بڑا عالیہ یعنی اور آج آپ کا سبق ہے حرف قاف اس کو غور سے دیکھیے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو قاف کی پہچان ہوئی یا نہیں پہلا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی من ابھی آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے واہ سورج کی کرنیں کتنی اچھی لگ رہی ہے جی ہاں پہاڑ اور آسمان بھی تو ہے اور کیا نظر آ رہا ہے پنکھا بھی چل رہا ہے ایک گھر مرغیاں بھی تو ہیں ٹریکٹر ہے جو کھیت میں چلایا جاتا ہے ایک گاڑی میں کچھ سبزیاں بھی ہیں اب آپ کو اس سبزے میں سے ایک حرف نظر آئے گا بتائیے جی یہ کون سا حرف ہے ہاں۔ اور خا سے آتا ہے اور یہ ہے بتائیے یہ قوف ہے جی نہیں بتائیے جی یہ خوف ہے جی ہاں یہ آ گیا ہے ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ پیارے مدنی اور مدنی منیا ابھی آپ کو ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے اب آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان کے نام کار زمزم شریف کا کولر آ گیا ہے بتائیے جی اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی سکینہ جی نہیں کبوتر یہ بھی نہیں آ رہا ذرا ذہن پر زور دے قلم جی ہاں قوف سے آتا ہے قلم قوف سے قلم ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ خیرات مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منیہ اب ہم آپ کو بتائیں گے حرف قاف سے کون سی چیزیں آتی ہیں عربی اور اردو میں آئیے پہلے جانتے ہیں عربی میں قاف سے قلم یعنی پین جی قاف سے کیا آتا ہے قاف سے قلم یعنی پین قاف سے قرآن مجید قاف سے قرآن قاف سے قمر یعنی چاند قاف سے قمر یعنی چاند اب جانتے ہیں اردو میں قاف سے قالین قاف سے قالین قاف سے سے قمیص ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرا چوتا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی من ابھی آپ کو کون سا حرف نظر آ رہا ہے واہ بھائی آپ کو تو کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں کو لکھنے کا طریقہ پہلے ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنائیے پھر پینسل کو نیچے کی طرف لے کر آئیے اور اب آخر میں نیچے سے اوپر لے کر جائیے اور اس کے اوپر دو نقطے یہ ہو گیا اب ہمارے مدنی منع بتائیں گے پہلے ایک چھوٹا سا دائرہ بنائیے پھر آدھا دائرہ جو تھوڑا بڑا ہو اور اس کے اوپر یہ ہو گیا اب ہماری مدنی منی بتائیں گی پہلے ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنائیے پھر پینسل کو نیچے کی طرف لے کر آئیے اور اب نیچے سے اوپر لے کر جائیے اور اس کے سر پر دو نقطے ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ ہوں خیرہ پیارے مدنی منو اور مدنی منو قلم کو انگلش میں اور عربی میں قلم کہتے ہیں ہمیں اس قلم سے اچھی اچھی چیزیں لکھنی اور بنانی چاہیے بعض بچے قلم سے دیواروں پر دروازوں پر لکیریں کھینچتے ہیں جس سے یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں یہ اچھا اچھی بات نہیں ہے ایک بات یاد رکھے جب بھی اپنے پیارے اللہ کا نام لکھے تو لکھنا چاہیے اللہ کے نام کے ساتھ جین نہیں لکھنا چاہیے اور سرکار مدینہ کے نام مبارک کے ساتھ درود شریف لکھنا چاہیے فوج سلم نہیں لکھنا چاہیے اسی طرح کسی سادی کے نام مبارک کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا چاہیے دعا دعا نہیں لکھنا چاہیے اور کسی بزرگ کے نام مبارک کے ساتھ راہ نہیں لکھنا چاہیے رحمت تالا علیہ لکھنا چاہیے اور جب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھے یا سنے تو زمان سے بھی درود پاک پڑھنا چاہیے ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کے لیے قبر کھودی گئی تو قبر میں ایک خوفناک کالا صاف نظر آیا لوگوں نے گھبرا کر وہ قبر بند کر دی اور دوسری جگہ قبر کھودی وہاں بھی وہی سانپ موجود تھا پھر تیسری جگہ قبر کھودی او ہو وہی کھوپنا کالا کالا سانپ موجود تھا آخرکار سانپ نے کہا تم جہاں بھی قبر کھودو گے میں وہاں پہنچ جاؤں گا لوگوں نے پوچھا یہ و غزہ کیوں ہے صاحب بولا یہ شخص جب بھی پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنتا تھا تو درو شریف پڑھنے میں بخل کرتا تھا اب میں اس بخیل کو سزا دیتا رہوں گا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرا پیارے مدنی منو اور مدنی من جو آج ہم نے آپ کو حرف قوف کے بارے میں معلومات فراہم کی آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے حرف کاف کے بارے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ